یہ والہانہ دعا بعض انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب ہے اللهم لا تكلفني طلب مالم تو قدر ہلی وم قدر تلی مر رزن فطنی بحی فی یسرم کافیتی و اسلحنی بما أصلحت به الصالحين فإنما أصلح الصالحين أنت یا اللہ مجھے اس چیز کی تلاش کا مکلف نہ بنائیے جو آپ نے میرے مقدر میں لکھی ہی نہیں اور جو رزق آپ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اسے بسہولت و عافیت مجھ تک پہنچا دیجیے اور جس طرح سے آپ نے صالح لوگوں کی اصلاح فرمائی میری بھی اسی طرح اصلاح فرما دیجئے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صالحین کی اصلاح بھی آپ ہی نے فرمائی ہے